حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بدکار یا یعنی زانیہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انتیس